حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار طلوع فجر سے پہلے اذان انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور اعلان کرو کہ خبردار بے شک بندہ سو گیا تھا خبردار بے شک بندہ سو گیا تھا موسا نے اضافہ کیا چنانچہ انہوں نے جا کر اعلان کیا خبردار بے شک بندہ سو گیا تھا امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ایوب سے سوائے حماد بن سلامہ کے کسی نے روایت نہیں کیا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ سو بتیس